اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور آمان میں گھر بنالا دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اپنی دلوں میں کوئی حاجت نہ پاتے اس چیز کو جو دیے گئے اور اپن جانوہے پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو اور جو اپنی نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں